بسم اللہ الرحمن الرحیم کل قرآن مجید کی عظمت کے مطالعے شان کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی اور تفصیل کے حوالے سے بھی کیسے اداکارہ جو ہے وہ مفاد کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے اس کی قرآن کی الفاظ کی قرآن کے مفاہیم اور معنی کی حفاظت کا کام لے رہا ہے اور قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے رہنمائی والی کتاب ہے شک و شدہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اور قرآن کے اندر کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے جنت و جہنم کا تذکرہ ہے کہیں انسان کو ڈرایا گیا ہے کہیں انسان کو خوشخبری سنائی گئی ہے تمام تر واقعات سے مقصود یہ ہے تمام تر باتوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان خود کامیاب ہو جائے گا اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت اللہ کی عظمت اللہ کی جرارت شان دل میں بیٹھ جائے تو کل آخر میں جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی وہاں پہ تفصیل الجلالین اس کے اوپر بات کر رہی تھی جلالین اس کو کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ میں نے عرض کی تھی تو اس کے دو مصنف ہیں دو مؤلف ہیں جی آواز کی پرابلم ہے کوئی ابھی بتائیے کیسی آواز ہے اب ٹھیک آ رہی ہے جی ٹھیک ہے اب دیکھیے ذرا تو چونکہ اس کے دو مصنف ہیں میں نے کیا تھا اور دونوں کا نام ہی جلال الدین ہے اس لیے اس کو تفصیل جلالین کہا جاتا ہے یہ دو مصنفین نے لکھی ہیں اور دونوں کا نام ہی جلال الدین ہے پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک کا نام جلال الدین محلی ہے اور دوسرے کا نام جلال الدین سلوسی ہے اور اصل میں نام تو ان کے اور ہیں لیکن جلال الدین کی وجہ سے دونوں مشہور ہوئے ہیں دونوں کا لقب جلال الدین پڑا تھا لیکن آپ جلال الدین کے نام سے ان کو یاد رکھیے تو جو استاد ہیں جلال الدین محلی وہ آخری پندرہ پاروں کی تفصیل کرتے ہیں اور جو شاگرد ہیں جلال الدین سیوتی وہ پہلے پندرہ پاروں کی تفصیل کرتے ہیں یہ بات مشکل کرنے کی ہے آپ کے علم میں وہ پتہ چل جائے اور پھر دوسری بات ہے اس کو یاد کرنے کا آسان اب آواز کا مسئلہ ٹھیک ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے اس کو آسان طریقے سے بعض بار میں تفصیل پڑھتے ہوئے اور یہ اجتماع ہو جاتا ہے کہ جلال الدین محلی کون سے ہیں جلال الدین سیوتی کون سے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے کہ سیوتی کے شروع میں تین آتا ہے اور محلی کے شروع میں نیم آتا ہے محلی استاد شاگرد ہیں کی سین جو ہے اردو کے حروف روپ کے اعتبار سے نیم سے پہلے ہے جو پہلے ہیں وہ پہلے پندرہ پاروں کی تفصیل کر رہا ہے یعنی سین والا جلال الدین اور جو بعد میں ہے مین والا جلال الدین محلی وہ آخری پندرہ پاروں کی تفصیل کر رہے ہیں تو اس سے اس کو یاد رکھنا ذرا آسان ہو جائے گا اب ان کا تھوڑا سا اس کے حالات پہ نظر دوڑاتے ہیں دیکھیے سب سے پہلے محل جو استاد ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا پورا نام ہے محمد بن احمد محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم بن احمد الفاری المحل اصل تو نام ان کا محمد ہے محمد بارد کا نام احمد ہے اور جلال الدین ان کا لقب ہے جلال الدین ان کا لقب ہے اصل نام محمد ہے لیکن مشہور ہوئے تھے جلال الدین کے نام یہ ان کا لقب تھا اب ان کو جلال الدین محلی کیوں کہتے ہیں ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر کے ایک شہر میں شہر ہے جس کا نام تھا محلت القبرا محلت القبرا یہ وہاں پہ تھے تو اس وجہ سے ان کو محلی کہا جاتا ہے مصر کے ایک شہر وہاں پہ ایک محلہ تھا محلہ القبرا کے نام سے جی ماشاء اللہ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ایک شہر تھا اس کا ایک محلہ تھا جس کا نام تھا محلہ القبرا اس نسبت سے ان کو محلی کہا جاتا ہے یہ مشہور پول کے مطابق سات سو اکانوے ہجری میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پیدا ہوئے قاہرہ سات سو اکانوے ہجری اور آٹھ سو باسٹھ ہجری میں رمضان المبارک میں ان کی وفات ہو سات سو اکانوے میں پیدا ہوئے اور سوری آٹھ سو چونسٹھ میں ان کی وفات آٹھ سو چونسٹھ چونسٹھ اور نو تہتر کو یا ان کی کل عمر تہتر سال ہے جس طرح ہم مفسرین محدثین اور علماء حضرات کے احوال پڑھتے ہیں اسی طرح ان کے احوال میں بھی ابتدائی تعلیم ابتدائی کتابیں اپنے ہی علاقہ سے اپنے والد محترم سے اپنے قریبی علماء سے ان سے حاصل کی پھر انہوں نے جو ہے وہ دیگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اخبار کیے ہیں دور دراز سے سفر کیے ہیں انہوں نے اس طرح کے دیگر کے احوال میں ہم پڑھتے ہیں اور اللہ پاک نے چونکہ ان کو بڑی فقاحت دی تھی بڑی بلاغت دی تھی بڑے دور دور سے طلبا ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے ان کا ایک علمی مقام تھا پھر کپڑے کی تجارت کے ساتھ کیا کرتے تھے ایک مدت تک کپڑے کی تجارت کرتے رہے لیکن دین کا کام بھی ساتھ چلتا رہا پھر اپنی جگہ ایک شخص کو کھڑا کیا اس کو اپنے کپڑے کی تجارت کا مقام بنایا اور خود پوری زندگی سے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے ان کی مشہور تصانیف میں جلالین کی مشہور ہوئی ہے باقی اور بھی تصانیف ہیں جمع الجمانی کے نام سے جن کی اور بھی اس کے علاوہ تصنیف ہیں لیکن مشہور جو ہوئی ہے وہ جلالین سے انہوں نے تفسیر شروع کی تھی اور جب سورہ صاحب سے سورہ ناز تک مکمل ہو گئی تو پھر شروع سے شروع ہوئے سورہ فاتحہ سے ابھی صرف سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر کی سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی جلال الدین محلی رحمہ اللہ استاد نے کی ہے سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر کی تھی کہ ان کی تو یہ مختصر بات ان کے بارے میں علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ اب آتی ہیں جنہوں نے سورہ بقرہ سے لے کر اور سورہ بنی اسرائیل تک کی تفصیل یہ پہلے پندرہ پاروں کی ان کا نام بھی جلال الدین ہے لیکن پڑھتے ہیں ان کا اصل نام کیا تھا ان کا نام تھا عبد الرحمان بن ابی بکر محمد کمال الدین ان کا پورا نام تھا عبد الرحمان اصل نام تھا والد کا نام ابو بکر محمد کمال الدین اور لقب تھا ان کا جلال الدین استاد کا لقب بھی جلال الدین آگے شہید کا لقب بھی جلال الدین لیکن ان کے آگے حکمت لگتی ہے محلی ایک ایک القبرا میں رہتے تھے اور ان کے آگے نسبت لگتی ہے کی یہ جو ہے علاقہ دریائے نیل کے دریائے نیل کے مغربی جانے واقع ہے اور یہ جو ہے آٹھ سو انچاس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یاد رکھیے گا پھر ان کے حالات ذرا مشکل رہے ہیں ابتدائی میں سات سال کی عمر میں ان کے والد محترم جو ہے وہ فوت ہو گئے پھر دادا نے چند لوگوں نے ان کو سنبھالا دیا اور جن کی تربیت میں رہی ہیں سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ جو جس سے یہ مشہور ہوئے یہ رہے ہیں شیخ کمال ابن الحمام حنفی ابن الحمام کے حوالہ دیا جاتا ہے بعض کتابوں میں بڑے امام گزرے ہیں کے مقلک تھے تو ان کے میں یہ رہی ہے اور پوری توجہ سے انہوں نے جو انہوں نے جو ہے وہ تعلیم کی طرف ان کو راغب کیا بڑی بڑی کتابیں جو ہیں بڑے سے پڑھی ہیں علم کے بعد انہوں نے بھی مختلف لوگوں کے اخبار اپنے علمی پیاس بجائی اور پھر اس کے بعد درس و تدریس میں مشہور ہو گئے اور یہ علامہ جلال الدین سیوتی علامہ سیوتی کے نام سے مشہور ہیں اکثر کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے علامہ سیوتی رحمہ اللہ یہ بلند پائے کے عالم تھے بہت بڑے فقیر بہت بڑے محدث تھے ایک مرتبہ فرماتے تھے ان کا خود کا فرمانا ہے کہتے کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں اس سے ان کے حادثے کے بھی حادثے کی جلالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہی ہی یہاں پہ نہیں رکے آگے کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں مل جاتی تو میں اور بھی یاد کر لیتا ہوں اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں جیسے صاحب کشف تھے انہوں نے لکھا ہے خود لکھتے ہیں کہ مجھے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کموش ستر مرتبہ صاحب زیارت دی ہے یہ ان کے زبد و تقوا کی گرانتے شان کی طرف اشارہ ہے پر علم نام ہے ان کا بڑا مقام ہے ان کا محدثین کے ہاں محققین کے ہاں ان کا بڑا نام ہے علامہ شریف رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے اور علمی خدمات کا ان کا جائزہ لیں تو پانچ سو سے زائد ان کی تکالیف ہیں پانچ سو سے زائد پانچ سو سے زائد اور ان کی سب سے مشہور تکنیک جو ہے وہ الفقان کی علوم القرآن ان کی بڑی مشہور تکنیک ہے بہت مشہور تکنیک ہے حضرت شیخ صاحب محترم عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ اکثر اس کا جب علوم قرآن سے بحث کرتے ہیں تو اتقان کا حوالہ دیتے ہیں ہر اتقان کی علوم القرآن اس کا بڑا حوالہ دیتے ہیں پھر یہ نو سو گیارہ ہجری میں ان کی وفات ہے آٹھ سو انچاس میں پیدا ہوئے تھے نو سو گیارہ میں ہی وفات ہے اور اسی طرح جہاں الفان کی علوم القرآن مشہور ہے وہیں ان کی تفصیل جلالین بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی اب تفصیل جلالین دیکھیے اس کا تھوڑا سا تعارف کل میں نے کروایا تھا پھر بھی تفصیل جلالین میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کی مختصر مگر جامع ترین تفصیل ہے مختصر بھی ہے مگر بہت جامع بھی ہے مشہور کتاب ہے علی علوم القرآن اچھا جامع تفصیل ہے اور اس کو اگر علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کا عربی ترجمہ ہے تو یہ بہت مناسب ہے کہ وہ واحد تفسیر ہے جس کو قرآن کا عربی ترجمہ کہا جا سکتا ہے اب سورہ مدثر تک لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ سورہ مدثر تک قرآن کی آیات کے الفاظ اور جلالین کی تفسیر کی آیات دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ دونوں جی ہاں یہی آج پانچ قرآن یہ دونوں ملتے جلتے ہیں جتنے الفاظ قرآن کی آیات کے ہیں تقریباً اتنے ہی الفاظ ان کی تفاصیر کے ہیں مدت کے تک اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر کے الفاظ جو ہے وہ قرآن کے الفاظ سے بڑھ جاتے ہیں جی، اب اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله حمدا مضافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد فهذا ما اشتدت اليه حاجه الراغبين في تفسير التفسير القران الكريم الذي الفه الامام العلامه المحقق المدقق جلال الدين محمد بن احمد المحلي الشافعي رحمه الله وتكميل ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء متسمة على نفسه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراض ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءة المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير مجيز ورتبت التصوير بذكر أقوال غير مرضية وأعارب محلها كتب العربية والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه تو خطبہ شروع میں آیا اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ امام جلال الدین محلی شافی نے کس طرح ان کو تشریح کیا پھر ان کی وفات ہو گئی اور کس طریقے سے انہوں نے فصاحت و بلاغت سے کام لیا کیسے کیسے عجائبات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اور کیسے نکات انہوں نے بیان کیے ہیں کس تعبیرات سے انہوں نے کام لیا ہے کے لیے بتایا گیا ہے دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں سورت البقرہ سورة البقرة مدنية مئتان و ست او سبع و ثمانون آیت سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے دو سو شیاسی آیات اس کے اندر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین یاد الگ دام میل آپ کو معلوم ہے اور میں سے ہے جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لکھے اگر سے اکٹھے جاتے ہیں جیسے علی کلام نیم پڑھا الگ الگ جاتا ہے لیکن لکھا اکٹھا جاتا ہے تو ان کا ترجمہ یا تفسیر کرنے کی بجائے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے بجائے ان کی گہرائی میں جانے کے بس یوں ہی کہہ دیا جائے اللہ عالم مرادی اور اس سے بڑھ کر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یوں کہا جائے اللہ عالم اللہ و رسول مرادی کی کہ اللہ جانتے ہیں یا اس کے حبیب جانتے ہیں اس کی مراد کیا ہے یہ اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے ان کے درمیان راز ہے ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اللہ عالم اللہ و رسول عالم مرادی کی جہاں بھی مقدمات آئیں گے جیسے حامیم آتا ہے پاپ آتا ہے یاسین آتا ہے تو مختلف صورتوں کے شروع میں یہ تفسیر کرنی ہے تو بس یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ و رسول یہی یہی ان ان کی کی تشریح ہے بعض لوگ ان کا معنی بیان کرتے ہیں علی سے اللہ علام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ان کے اندازے ہیں اپنے تخمینے ہیں کہیں سے بھی روایات کے اندر ذخیرہ احادیث کے اندر کسی کتاب کے اندر حدیث کے اندر کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس کی تشریح کہیں پہ ملتی ہے ایسا کہیں بھی نہیں آ رہا ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور نہ صحابہ سے کہیں منقول ہے سیدھی بات اس لیے ہم اپنے اندازے لگاتے چلے اور ہو کچھ اور یہ نامناسب بات ہے مگر اگر آپ بیان کرتے ہیں اپنے ذوق کے اعتبار سے اپنے شوق کے اعتبار سے لیکن ایک چیز جو صحابہ کی سیرت سے نبی کی سیرت سے ثابت نہیں ہے میرا خیال ہے اس کے اندر اپنا ذوق بھی دکھانا پھر نہیں چاہیے یہ رائے ہے باقی بڑے حضرات کو سمجھانے کے لیے کیونکہ ہم دین جو حاصل کر رہے ہیں علم جو حاصل کر رہے ہیں ہم حدیث جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں رسول اس کے بارے میں مفتی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی کا رحیمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی عثمانی کا مفتی رفیع عثمانی مفتی رفیع عثمانی کا دعوت برکات میں آنے کے اس کا استاد محترم بھی ہیں ان کے والد محترم بھی ہیں وہ فرماتے تھے کہ بھائی اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے جس وقت جس قدر اور جتنا ثابت ہو بس اسی کو مانو اور اتنا ہی کرو اس سے نہ بڑھو گا یہ ہوتا ہے عمل کرنا اب جب اس سے بڑھ جائیں گے تو پھر وہ بات اسی طرح کری جائے گی تو لہٰذا جو حضرات اپنے ذوق میں بیان فرماتے ہیں وہ اس کی اپنی رائے کے مطابق ہے لیکن بہتر اصل طریقہ یہ ہے کہ ان کا معنی بس اتنا ہی ہے اللہ و رسول عالم المرادی کا ہم نہیں جانتے اللہ کے رسول بہتر جانتے کتاب یعنی یہ کتاب اللہ کون سی کتاب اللہ یقرأه محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی جو آپ کے سناتے ہیں آیات کو کو پڑھ کے سناتے ہیں لا بفی اس میں کوئی شک نہیں لا شک کا فی رئی بات کا کیا نکالا ہے شک کا شک نہیں النحو رحم بلّہ بات میں کچھ شک نہیں کے النبو رحم دلّا کی یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیے زالی کا فرمایا زالی کا اور اس کی تفسیر کی ہے حاضہ حاضہ سے تفسیر کیا ہے اشارہ کے لیے آتا ہے اور اس میں اشارہ ہے آپ نے اشارہ میں علیہ کی رسیں پڑھی ہیں آپ نے تو زالی کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے دور کے لیے آتا ہے اور حاضہ قریب کی کوئی چیز پڑی ہو تو اس کے لیے کا استعمال کیا جاتا ہے ہم کا فرمایا ہے لیکن ترجمہ حاضہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اعتراض بنتا ہے نا اس کا جواب دیا کیونکہ کا جو مشارم علیہ ہے کا اس میں اشارہ اب اس کا مشارم علیہ کی یہ اشارہ کر رہا ہے وہ لامین ہے یا پھر قرآن کریم ہے اور دونوں ہی نہایت کریم اس لیے فرما دو اس کی تفصیل کی حاضر کی حاضر کتاب یہ جو اسلامین کی طرف اشارہ ہے یا خود نفس قرآن کی طرف اشارہ ہے اور پھر اگر اس کو نہ بھی کریں ظالی کا مراد لے تو اس کی بھی تفصیل کی ہے کہ ظالی کا وہ کتاب اب یہاں پہ یہاں پہ اس کی تفصیل سے یہ ہوگی کہ وہ کتاب وہ جو اللہ کا کلام تھا اللہ کے علم میں تھا پھر اللہ نے اس کو نازل کیا وہ والی کتاب پھر جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں پڑھ کر سُناتے تو دونوں ٹھیک ہے جانے کا بھی ٹھیک ہے ہاں، بھی ٹھیک ہے من لا ریبہ یعنی شک کا پیس اس میں کوئی شک نہیں ہے انہو من اللہ کی طرف سے جملہ تو نفی خبر مبتدا عموم ذالکا یہ جملہ تو نفی لا ریب فیہ اس کے بارے میں امام حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ نافیہ ہے لا ریب فیہ جملہ نافیہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں لا آ رہا ہے اور یہ خبر بن رہی ہے کچھ شک نہیں ہے اس کے اندر خبر کس کی بن رہی ہے اس کا مبتدا کیا ہے کیونکہ خبر ہے تو اس کے لیے مبتدا کا ہونا ضروری ہے مبتدا اور خبر بن کے پورا جملہ بنتا ہے تو اس کی خبر کیا ہے اس کا مبتدا کیا ہے ظالی کا کا مبتدا ہے کا کتاب اس میں اشارہ مشاروں میں مل کر یہ مبتدا بن جائے گا لا رہی یہی ہے اس کی خبر بنے گا تو اس لیے برمایا خبروں یہ جو جملہ نافیہ ہے یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا ہے کا اور اشارہ تو دن میں یہ ایک اور جواب بھی دے دیا کہ ترجمہ حاضہ کا کیا ہے حالانکہ غالب کا ہے تو غالب کا اس میں اشارہ تو یہاں پہ اس میں اشارہ لے آتے کا کیوں بیان کر دیا اس کا جواب دے رہے ہیں بل اشارہ تو دن لکھتا کہ نے ذالی کے ساتھ اشارہ کرنا یہ تعظیم کے لیے ہے کہ یہ اس پروردگار کے جس کو کبریائی شان کے مناسب ہے اس کا یہ کلام تو زیادہ کا میں یہ اشارہ ہے یہ تعظیم کے لیے اس میں اشارہ لے کر آئے تو علی اسلام کتابوں داروائی لکیل حد مستفین اور یہ مستقین کے لیے ہدایت ہے حدن خبر خبر السان یہ دوسری خبر ہے دیکھیں ذالک کتاب یہ مقتدہ ہے اس کی پہلی خبر ہے داروائی لکیل اور اس کی دوسری خبر ہے جو حاضم کے معنی میں ہے یعنی ہدایت کرنے والی ہے رہنمائی کرنے والی ہے سیدھی رات سیدھا راہ دکھانے والی ہے مستقین کو تو یہ دوسری خبر ہے دونوں خبریں مل کر خبر ہو گیا اور مستقین کن کے لیے ہدایت کی چیز ہے مستقین کے لیے تو اللہ سے ڈرنے والے جو تقبا کی طرف راغب ہونے والے ہیں تقبہ کی جانب راغب ہونے والے انتقال العوامی اجتناب نوازی اب تقبہ کی طرف راغب ہونا دو صورتوں میں ہے کیسے پتہ چلے گا انسان تقبہ کی طرف راغب ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی وجہ آزری کرے ان کو مانے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے اللہ اس کے اصول نے منع کر دیا ان سے رک جائے یہ دوسری صورت ہے یعنی احکامات کو مان لینا ایک صورت ہے تقوا کی اور منحیات سے بچ جانا اجتناب کرنا یہ تقوا کی دوسری صورت ہے تو جس میں یہ دونوں صورتیں پائی جائیں گی اس سے کہا جائے گا کہ یہ آدمی تقوا کی طرف رغبت کرنے والا ہے سائر علت تقوا ہے اسی لیے فرمایا متقین سائرین علت تقوا یہ انتقال عوامری بچنا نواحی یہ اتفاع اور یہ اس وجہ سے مستفر ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ دوزت کی سے بچیں گے محفوظ ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن سراسر ہدایت ہے رہنمائی کی چیز ہے جہاں سے مستقین کی دیگر صفات بیان ہو رہی ہیں تو ان شاء اللہ اصل کے سبق میں بیان ہوں آج کا سبق یہی کے تمام ہے